حضرت عمر بن شعیب کے پردادا محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محیصہ کا چھوٹا بیٹا خیبر کے دروازوں پر مقتول پایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قاتل کے دو عینی کواہ لاؤ میں اسے اس کی رسی سمیت گرفتار کر کے تیرے سپرد کر دوں گا وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں دو گواہ کہاں سے لاؤ وہ تو ان یہودیوں کے دروازوں کے سامنے مارا گیا ہے آپ نے فرمایا اچھا تو قسامت کی پچاس قسمیں کھا لے اس اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں بات پر کس طرح قسمیں کھاؤں جو میں جانتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ان سے قسامت کی پچاس قسمیں لے لو وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول ہم ان سے کیسے قسمیں لیں وہ تو یہودی ہیں یعنی جھوٹے مشہور ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت یہودیوں پر تقسیم کر دی اور نصف دیت میں آپ نے ان سے تعاون فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو چوبیس